أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيزان من آج تمبر 1970 کی شو تاریخ ہے شو ستمبر کی نسبت سے سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام احباب کو اصطمال پاکستان مبارک ہو اس وقت میں صرف اس حضیہ تبلیغ کے پیش کرنے پر ہی اتفاق کرتا ہوں کیونکہ آج شام کو ساڑھے سات بجے جیسا آپ احباب کو معلوم ہے ایم سی ہال میں ہم ایک اجتماع منعقد کر رہے ہیں جس میں جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کی بارگاہ میں فراج عقیدت پیش کیا جائے گا اس مبارک مبارکباد کی تقسیم میں وہاں عرض کروں گا درس کا آغاز سورہ النساء کی پینتیسویں آیت سے ہو رہا ہے فور اوور تھری فائیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نسا کی ان ابتدائی آیات میں آئلی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات دی گئی ہیں جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن کریم میں زندگی کے بڑے بڑے اہم معاملات کے متعلق بھی عام طور پر اصولی رہنمائی پر اتفاق کیا ہے لیکن آئلی زندگی ایسی اہم ہے اس کے نزدیک کہ اس کے احکام دیے اور احکام کی گزیات اور تفاصیل بھی خود دی پھر دوہرا دوں کہ جیسا میں آپ کہتا چلا آ رہا ہوں جسے آپ معاشرہ اس کے بعد قوم اس کے بعد انسانیت کہتے ہیں اس کی منزلیں اب گھر کی زندگی ہوتی ہے جس قسم کی گھر کے اندر کی زندگی ہو اسی قسم کا معاشرہ ہوتا ہے صبح کے وقت ہم جب باہر نکل جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں معاشرہ کے افراد کہا جاتا ہے اور شام کو جب ہم گھروں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم گھر کے افراد ہوتے ہیں یہ جو ہم نے گھروں کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں یہ تو پرائیویسی کے لیے ہیں ان دیواروں کو اگر ایک درمیان سے ہٹا دیا جائے کسی کا نام معاشرہ ہوتا ہے ہو نہیں سکتا کہ گھروں کی زندگی جہنم کی زندگی ہو اور معاشرے کی زندگی جنت عرضی کا نمونہ پیش کرے جنت کی زندگی گھروں سے شروع ہوتی ہے اور انسان کے اصل سیرت اور کردار اور کیریکٹر کی پہچان بھی گھر کے اندر کی زندگی سے ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا اپنے نجی ملازم کی نظروں میں ہیرو ہو اور دنیا کے عظیم ترین سب سے بڑے ہیرو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ حضور کی رسالت کے دعوے پہ سب سے پہلے بیوی ایمان لائی تھی آئلی زندگی قرآن کے نزدیک بڑی اہم ہے اور جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ جزیات تک اس کی خود بیان کرتا چلا جاتا ہے اس دباجی زندگی کے لیے اس کا ترجمہ ہی وفاقت کی زندگی ہے قرآن نے کہا یہ کہ اس میں ہم آہنگی فکر و نظر مزاج اور سبایا کی یکرنگی خیالات کی یکنگی یہ نہایت ضروری ہے ان کے زندگی کی ایک گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں اور ذوق سے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی دو چیزیں کہ جن میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری ناتمام اور نامکمل رہ جائے تو اس کے لیے امتحان ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کہیے جیسے کہ وہ گاڑی بنانے والا دیکھتا ہے کہ اس میں اگر ایک سوٹ کے برابر بھی فرق ہو تو گاڑی میں لہت پیدا ہو جاتی ہے انتخاب اس قسم کا ہونا چاہیے پھر گھر کا نقشہ باہمی محبت سکینت اور رحمت کا ہونا چاہیے ان الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی لیکن اس کے باوجود قرآن انسانی پڑھایا تو نظر انداز نہیں کرتا کہتا بہرحال سب کچھ دیکھ بھال کر لینے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ باہمی اختلاف ہو اب ایک تو اس دوازی زندگی وہ تھی ہندو مت کی اور عیسائیت کی کہ ایک دفعہ کا یہ جو بندھن ہے یہ پھر اٹوٹ ہو جاتا ہے ٹوٹ نہیں سکتا یعنی اختلافات ہوں ناقشات ہوں لڑائی اور جھگڑے بھی ہوں نظر آ جائے کہ کوئی شہ ایسی نہیں جو دونوں میں رفاقت مدت کے تعلقات پیدا کر سکے لیکن یہ رشتہ ایسا ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا آپ سوچیے تو صحیح آپ کسی ایسے کی میں دن بسر نہیں کر سکتے کہ جس کے ساتھ آپ کی نب نہ رہی ہو مسافر سفر میں ایک گاڑی کے ڈبے میں آپ دو گھنٹے تک ایسے مسافر کے ساتھ نہیں چل سکتے کہ جس کے ساتھ آپ کو مناقشہ پیدا ہو گیا ہو کسی طرح سے آپ سڑک پہ آواز کرتے ہیں کسی ایسے شخص سے آمنا سامنا کرنا کہ جسے آپ کو سامنا کرتے ہوں لیکن آپ سے کہا یہ جائے کہ یہ تمام چیزوں کے باوجود تمہیں اس رفیقہ حیات یا اس رفیقہ سے کہا جائے کہ تم نے اس رفیق زندگی کے ساتھ زندگی پوری نبھانی ہوگی بسر کرنی ہوگی جس میں اور تم میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں اس سے بڑا آزاد اور کیا ہو سکتا ہے یہ قرآن ہے اس نے اتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ انتخاب کے باوجود اس امکان کو اس پاسبلٹی کو نظر انداز نہیں کیا پھر بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اختلاف کی شکل میں کیا کیا جائے آپ دیکھیے کہ انتخاب کی شکل میں تو وہ معاشرے کو درمیان میں نہیں لایا بالکل ذاتی چیز ہے انفرادی چیز ہے لیکن جب آپس میں مناقشہ جو اشتراک ہوا ہے یہ جذباتی چیز ہے کوئی بھی دو ہے ان میں اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے کوئی تیسرا ہونا چاہیے جو آبجیکٹولی اس چیز کو دیکھے ایک چیز ہے اسے بھی کہتے ہیں یعنی جذباتی طور پہ انسان خود ہی اپنے متعلق کوئی فیصلہ کرے کسی معاملے کا جس معاملے میں انسان کے جذبات الجھے ہوئے ہوں ان میں وہ خود صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ جذبات کے تابع ہوتا ہے عقل اور فکر ہوش اور تدبر کے تابع نہیں ہوتا کسی لیے جب جذباتی اختلاف پیدا ہو یا کوئی ایک فرض ہی شدت جذبات میں ہو تو اس کو کوئی فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے اپنے فیصلے کے متعلق کسی دوسرے سے کہنا چاہیے جس پر بھروسہ ہو وہ اسے آبجیکٹولی دیکھتا ہے باہر کھڑا ہوا دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور اس معاملے میں اسے کیا کرنا ہو آنکھوں کے ساتھ اگر آپ کاغذ لگا لیتے ہیں تو آپ کر نہیں سکتے اسے کچھ دور رکھنا پڑتا ہے یہ تیسرا شخص اس کاغذ کو دور رکھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں کس طرح کیوں ہوا شدت کیوں اختیار کر رہا ہے مسالے کی شکل کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے یہ دونوں نہیں کر سکتے جن میں تکرار اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے انہیں تو اگر اپنے معاملے خود سلجھانے کے لیے کہیں گے تو یہ اور الجھاتے چلے جائیں گے یہ ہے قرآن جس مقام کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ان صرف تم شکا کا بین اگر تم محسوس کرو کہ ان کے درمیان مناقشہ پیدا ہو رہا ہے اختلاف پیدا ہو رہا ہے شکایت کی حد تک ایک تو اختلاف یوں بھی چھوٹے سے معاملے میں ہوتا ہے نا کہ آج کیا پکایا جائے اور یہ شکایت کی صورت ہے شک ہو جانے والی بات کپڑا پھٹ رہا ہو اگر محسوس کرو تم کہ ایسی صورت پیدا ہونے والی ہے تو تم ہے یہاں اس کا تمہیں احساس ہو ڈر ہو خطرہ ہو کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے تو اس معاملے کو ان دونوں کے درمیان نہ رہنے دو کہ دونوں ہوں گے تو ان میں جو درمیان میں ہوگی تو یہ قریب ایک دوسرے کے نہیں آئیں گے دن ب دن دور ہٹتے جائیں گے آپ نے دیکھا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے یہ ایک تیسری بھی ہے سالس ہیں باہر کے ہیں معاشرہ ہے نظام ہے حکومت ہے عدالت ہے یا معاشرے کو کہا گیا کہ تم یہ محسوس جب کرو تو سب اصو حکم من اہل ہی یا حکم من اہل ہا تو تم ایسا کرو کہ سالس مقرر کرو ایک نمائندہ بیوی کے خاندان کا ایک نمائندہ خامن کے خاندان کا اب اصو تم یہ کچھ کرو اس سے امکانی شکل نکل آئے گی باہمی مطالحت کی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یہ جنہیں آپ قوانین شریعت کہتے ہیں یا فکا کہتے ہیں اس کی روح سے ان دو فریقوں میں جنہوں نے اپنی کامل رضامندی سے اس معاہدے کو طے کیا تھا جسے نکاح کہتے ہیں یہ جب وہ طے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے ون وے ٹریفک کی کہ خامد کو پورا حق تو اختیار ہوتا ہے جب جی چاہے کھڑے کھڑے طلاق طلاق طلاق کہیں اور کس کا ختم ہو گیا آپ غور سنائیے اور دوسرا فریق جو ہے <clears throat> جسے بیوی کہا جاتا ہے جس کے رضامندی کے بغیر یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنے یا ہاں کرنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اگر اس کو واقعی کوئی جائے شکایت بھی ہے یہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں نباہ نہیں ہو سکتا تو یہ اس طرح سے اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتا اسے اس کے لیے ہزار جتن کرنے پڑیں گے اور عورت کی پوزیشن تو ویسے ہی نازک ہوتی ہے مرد تو اس کو افورڈ کر سکتا ہے کہ جب جی چاہے وہ چاہے طلاق طلاق طلاق معاملہ ختم ہوا عورت تو اس کو ہزار باتیں سوچنا پڑتی ہے وہ بے سہارا رہ جاتی ہے عام معاشرے کے اندر بچوں کا مسئلہ اس کے سامنے ہوتا ہے جائے کہاں شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد میرج کی یا شادی کی عمر سے بھی آگے چلی جاتی ہے وہ یعنی وہ تو اگر اس معاملے میں پہنچے گی تو کچھ سوچ سمجھ کے پہنچے گی لیکن اس کے لیے تو راستے میں اتنے موانیات ہیں کہ وہ تو اس طرح پیچھے نہیں چھڑا سکتی اور اس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ جب جیتے ہیں یہ کہے اور معاملہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد جسے میں کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں دوہراتے ہوئے شرم بھی آتی ہے بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے یہ کہا اس نے تین دفعہ طلاق طلاق طلاق دو ہی گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ساتھ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن آپ کی اس ٹوبی کا خمیازہ جو بھکنا پڑتا ہے جسے اور جس شکل میں حیا کی آنکھیں زمین میں گڑ جاتی اس بیچاری بے گنا کے جس کے بال بھی شاید فساد ہو چکے ہوئے ہیں پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کے نکاح میں اس صورت میں آ سکتی ہو کہ ایک شب کہیں اور کسی کے ساتھ بچا سکتے جسے خلالہ کہا جاتا ہے آپ غور فرمائیے کہ یہ ہے وہ جسے ہمارے ہاں قانون شریعت کہا جاتا ہے یہ ہے جو قرآن کا حکم برفے سے موجود ہے کہ اس سے پہلے یہ کرنا ہوگا اگر اختلاف پیدا ہوا ہے تو خالص مقرر کرو وہ مسالے کی شکل پیدا کریں کرے ان جو و اصلاحی جو ہوتے کن لیا ہو اگر وہ مطالب کے لیے ارادہ رکھیں کوشش کریں یہ دونوں بھی وہ سالف بھی تو کہا ہے کہ خدا اس میں ایسی توفیق دے دے گا کہ ہو جائے کسی طرح سے یعنی خود خدا چاہتا ہے کہ یہ صورتیں ایسی پیدا ہو ان اللہ خالہ علیم خبیرہ یہ یوں ہی ہم نے نہیں بات کیا دی ہم جانتے ہیں ہم آگاہ ہیں اس چیز سے کہ جذبات بھرت کیسے اٹھتے ہیں پھر بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کیسے کیا جاتا ہے مسالے کی شکل کیسے نکلا کرتی ہیں ہم جانتے ہیں جان بوجھ کر یہ چیز دیدہ نشتا علم رکھتے ہوئے خبر رکھتے ہوئے ہم نے یہ قانون دیا ہے اچھے ہیں ان کو کیا خبر ہے اللہ میاں کو نہ کبھی بیا کرایا نہ کبھی بیوی کہا رہا قانون دین لگتا جی، یہی کہتے ہیں نا تو اچھا، ہم جانتے ہیں مت کو یا قاتل یہ ہمارے ہاں ایک عرصے کے بعد خدا خدا کر کے کچھ ذرا سی کوشش ہوئی تھی کہ قرآن سے ذرا قریب لایا جائے آئلی قوانین کو جنہیں فیملی لاز آپ کہتے ہیں آئلی قوانین جن کا نام تھا یہ سن باسٹھ میں جو نافذ ہوئے تھے سہولت رام مت گیا کس بات کے خلاف اس میں کہا یہ گیا تھا کہ بھائی یوں ہی اس کے کھڑے ہو کے طلاق طلاق طلاق نہ کہہ دیا کرو ایسی صورت اگر اس طلاق کی تنازع کی شکایت کی مناقشے کی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ایک نمائندہ تم میں سے موجود ہے مجھے تو چیئر مین کہا جاتا تھا مصالحتی کاؤنسل کا اپنے ارادے سے اس کو اطلاع دے دیا اس کا فریضہ تھا کہ وہ پھر ایک نمائندہ میاں کے طرف کا ایک نمائندہ بیوی کا وہ اس کو بلا کے نمائندوں کو تو وہ کوشش کراتا تھا کہ ان میں مصالحت کی شکل پیدا ہو جائے تین مہینے تک اس کی یہ کوشش جاری رہتی تھی اس کے بعد جو دیکھا جائے کہ کوئی صورت نباہ کی نہیں ہے تو پھر یہ چیز جو واحدہ منسوخ ہوتا تھا جسے طلاق کہتے ہیں یہ اس میں ایک شک رکھی ہوئی میں پوچھتا ہوں آپ آداب سے اور جسے جیتا ہے آپ پوچھیے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے کہ ان بین ہما قباسو حکم حکم آرہا کیا یہ اس کی ہی عملی شکل نہیں تھی جو اس میں تجویز کی گئی تھی اس کی بھی مخالفت ہو رہی تھی اور آج سب سے بڑا جو کارنامہ کہہ رہے ہیں ہم پر انجام دیں گے اگر ہم ڈر کر اقتدار آ گئے تو سب سے پہلے ان آئلی قوانین کو منسوخ کریں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے کسی دفعہ بھی کہا تھا نہیں اس سے پہلے کہا تھا مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو بہنیں بیٹیاں ہماری خواتین ہماری عورتیں ان بچاروں کے تو ذہن میں ایسا رکھا گیا ہے کہ چولہے چوکے کے باہر ان کی دنیا ہی ہے نہیں ورنہ اگر یہ بھی اپنی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پارلیمان میں چلی جائے اور ان کی وہاں اکثریت بھی ہو سکتی ہے اور نہ بھی ہو تو برابر تک کل تو ان کا ہو سکتا ہے نا تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کیا قانون رکھ سکتے ہیں اور کن قانون کی کو منسوخ کر سکتے ہیں مصیبت تو وہاں یہ ہے کہ وہاں بھی نمائندگی ساری مردوں کی ہوتی ہے ہندیوں کی نمائندگی وہاں نہیں ہوتی بھیک کا ٹکڑا پھینکا گیا کے ساتھ ان کو ہم دس سیٹیں جو ہے اس کے اندر نامینیشن سے دے دی جائیں گی ان سے متعلق یہ قوانین ہیں بنانے والے پھر وہی مرد منسوخ کرنے والے پھر وہی مرد جو یہ عزم دے کے جا رہے ہیں دو ہی چیزیں ہیں نا جن کے اوپر بڑا کو بہت راج اور بڑا غصہ تھا ایک یہ کہ مرد کے حقوق تلاش کے اوپر اس قسم کی مداخلت بیگا کسی صورت میں روا نہیں رکھی جا سکتی اللہ حقوق اور دوسری چیز یہ کہ مرد کا جب جی چاہے چار تک بیویاں کر سکتا ہے اس میں اتنا ہی کہا گیا تھا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے اور کچھ نہیں تو یہ پہلے جو ہے گھر میں کم از کم اس کی مندی تو ہو جائے تفاظ کون ہوتے ہو تم ہمارے ان حقوق کے اندر دخل اندازی کرنے والے بات یہاں تھی کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ غصے میں آ کر آپ یوں ہی کھڑے ہو کر تین دفعہ طلاق کہا تو تناخلا پڑ گئی اس کے بعد آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر صحیح طریقہ اس کا یہ ہے معاشرے کو یہ کہا گیا ہے کہ تم دخل دو اس کے اندر کہتا ہوں یہ تو فریضہ تھا اس کسی حکومت کا جو اپنے آپ کو اسلامی کہے یا اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا چاہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ یہ شکل پیدا کرو کہ جہاں کہیں بھی میاں بیوی میں اختلاف اور شکاف کی صورت نظر آئے وہ فوراً خالص مقرر کرے ان میں اصلاح کی صورت پیدا کرے اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ نباس کی شکل نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر یہ صورت پیدا کی جا سکتی اس آئس کے ساتھ یہ جو قوانین تھے جیسا میں نے عرض کیا ہے آئلی قوانین یہاں یہاں تک مسلسل جو چلے آ رہے تھے یہ اس کے یوں سمجھیے آخری آیت ہے شدہ شدہ اور باتیں آگے بھی آئیں گی جو جو آئیں گی وہ سامنے ہم لاتے چلے جائیں گے اب میاں بیوی کا معاملہ جو ہے اس سے آگے بڑھا ہے قرآن اور اب عزیز اور اقربا تک چلا ہے اب یوں کہیے کہ گھر کی دیواروں کو ذرا ادھر اور ادھر سے ہٹا کر وہ معاشرے میں ایک ایک قدم آگے بڑھا ہے آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کا پروگرام تدریج اس کی کس طرح سے درجہ میں درجہ آگے بڑھتا ہے قرآن کی آیات کے اندر جو تسلسل ہے اس میں بھی تدریج جو ہے یہ قابل غور ہوتا ہے خالص میاں بیوی کے معاملے کے بعد آگے وہ آتا ہے ماں باپ اعزا و اجزا ہم سائے معاشرے کے لوگ اب یہاں تک آیا ہے بنیاد یہ تھی اس بنیاد کو محکم کرنے کے بعد ضروری ہدایات دینے کے بعد الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی تدبیریں بتانے کے بعد اب وہ میاں بیوی سے آگے اکربا تک آیا ہے بنیادی چیز ایک اس میں یہ دی کہ بابر اللہ شرح کیوں بہی شاید اس چیز کو یاد رکھو عطایت تم نے صرف خدا کے قوانین کی کرنی جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے شروع میں فاتحہ میں تو ایک درس ہوا اس کے اوپر تھا قرآن کی روح سے عبادت پرست پوجا پاٹ نہیں ہے ابجیگت کسی کے حکام و قوانین کی کامل عطایت کا نام ہے اللہ ہمارے یہاں جب اس کو عطایت سے پرست میں بدلا تو نماز تو ہم نے اللہ کی بڑی قوانین اپنے رائج کیے عبادت خدا کی باعث اپنی یا جاتا کی آپ دیکھتے ہیں کہ جب فکر قوموں سے اٹھ جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے وائفکیشن کر دی ہم نے دو دو الگ شعبے مقرر کر دیے خدا صرف آبجیکٹ ورشپ رہ گیا عبادت اس کی کی آکام و قوانین کی عطایت یا اپنے بنائے ہوئے یا دوسروں کے مانگے ہوئے باہر کیا انسانوں کی عبادت انسانوں کی پرست خدا کی اس کا نام ہو گیا اسلام ہمارے لالب اللہ ولا تشرے کو دہی شاعر اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو ہمارے ہاں شرک نام رہ گیا صرف بت پرستی کا اور قرآن شرک کو یہاں تک پھینسی لے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا میں نے تقاضہ الاح ہو ہوا ہو جس میں جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا نابود بنا دیا یہاں تو یہ باہر کا دکھ تو ایک طرف رہا باہر کے انسان تو ایک طرف رہے وہ تو خود انسان کے اپنے جذبات جو قوانین خدا بندی کے تابع نہیں غرض ہوتے استعمال ہوتے ان کو بھی شرک کے اندر خدا کے برابر کا ایک خدا قرار دے رہا ہے سب سے بڑا شرک تو وہ اپنے اندر کا ہوتا ہے یہیں سے آپ کی بیگا آرزویں غلط تمنا یہ ابھرتی ہیں یہی وہ جذبات ہوتے ہیں جو ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محرک میں عمل کرتے ہیں کبھی آپ جائز و نجائز اور حلال و حرام میں پھر تمیز نہیں کرتے بات آپ خدا کی نہیں مانتے اپنے اندر کی بات مانتے ہیں اور اسی کا نام سب سے بڑا شرک ہے قرآن کی آیا جلیدہ موجود ہے کہ جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا ادا بنا لیا شرک کی وسطیں تو یہاں تک جاتی ہیں عزیزان من یہ صرف بت پرستی کی بات نہیں ہے وہ تو جہالت کا بتا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پرانے کریم نے شرکہ بندی اور سفر کے کو شرک قرار دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا کا ایک عبول اعظم نبی حضرت روسا علیہ السلام جب کچھ دنوں کے لیے قوم سے الگ ہوا تو دوسرا نبی حضرت ہارون علیہ السلام قوم میں موجود قوم نے اس دوسارہ کو ایک وہ بچڑا بنا لیا تھا ایک بت بنا لیا تھا اور اس بت کی پرستی شروع کر دی تھی حضرت ہارون بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر حضرت موسا جب واپس آئے ہیں قرآن میں یہ سارا مزدور ہے وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے پہلے ہارون سے کہا بھائی سے کہ تم موجود تھے تمہارے سامنے یہ کچھ یہ کرتے رہے ایک بت کی پرستش کرتے رہے تو تم نے ان کو روکا نہیں خدا کا نبی خدا کے نبی سے یہ بات کہہ رہا ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ میں ڈرتا تھا کہ ان کو اگر میں سختی سے روکتا تو ان میں سفر کا پیدا ہو جاتا میں ڈرتا تھا کہ تم آگے مجھ سے یہ کہو گے کہ تم نے ان کے اندر سفر کے کا شرک بربا کر دیا میرا انتظار کیا میں نے گوشالے کی پرست روا رکھا ان شرک کو میں نے پیدا نہیں ہونے دیا دونوں اتنا ہی گئے آج آپ کے یہاں اسلامی حکومتیں بنانے کے مدعی جو ہیں قانون آئین کے اندر یہ شک رکھ رہے ہیں کہ پرسنل لا کی تعبیر جو ہے وہ ہر فرقے کی اپنی اپنی تعبیر ہوگی مسلمان فرقوں کو آئینی حیثیت دی جا رہی ہے اس کا نام اسلامی مملکت اقامت دین اسلامی نظام رکھا جا رہا ہے دینهم وقاموا نہ مل کا ایمان لانے کے بعد مشرق نہ کہیں ہو جانا یہ نہیں کہا کہ پھر بتنا پوچھنے لگ جانا یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا یہاں وہ باسٹھ کے آئین کے اندر یہ ایک فکرہ نہیں تھا سائن کے بعد سب سے پہلی مخالفت ہوئی اس کی پہلی اسمبلی جو آپ کے ہاں ہوئی پہلا جو اس کے اندر ترمیم پیش کی گئی یہ ساری ترمیم پیش کی گئی یہ آپ کے ہاں کے اقامت دین کے مدعوں کی طرف سے تو اس میں یہ فکرہ ایڈ کرو دوبارہ اس میں داخل کرایا گیا کہ ہر مسلم فرقے کی تعبیر اپنی اپنی ہوگی کہ وہ توحید کی طرف سے قدم نہ کا ایک پائے ولا تشرے کو بہی شہر انل حکم اللہ للہ توحید یہ ہے کہ حکم صرف اس کا اس کے بغیر اس کے علاوہ کسی اور کا ہو ولا تشرے کو بہی شہر ذات اصولی پہلے بیان کی کہ آکام کو ہم بعد میں دیں گے پہلے یہ سمجھ لو تو یہ معاملات سنیں گے اس صورت میں کہ کسی اور کا فیصلہ اپنے یہاں نافذ نہ ہونے دو کسی اور کا حکم نہ چلنے دو حتیٰ کہ اپنے جذبات کے فیصلے اور حکم جو ہیں ان کو بھی نہ چلنے دو وہ بھی شرک ہو جائے گا روز صبح سے شام تک آپ کے یہاں واس ہوتے ہیں پہلے سارے نقائص بیان کیے جاتے ہیں یہ خرابیاں ہیں یہ نقائص ہیں یہ عظیم ہیں یہ زمائم ہیں گزر گیا تباہ ہو گیا معاشرہ پھر اس کے بعد باز ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے خدا نے یہ کہا ہے اس کا یہ حکم ہے اور اس کے بعد نہ وہ زمائم ختم ہوتے ہیں نہ یہ ہوبیاں کہیں آتی ہیں یہ ہو نہیں رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ امن شرک ہو رہا ہے پہلی چیز یہاں بات کہنے کی نہیں ہے نصیحتیں کرنے کی نہیں ہے پہلی چیز اس چیز کا اقرار ہے کہ کیا مانتے ہو کہ خدا کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا اور اس کا حکم بھی ضرور مانوں گا یہ اقرار کرنے والے جو ہیں پھر ان کے سامنے یہ آکان لائیے دیکھیے اصلاح اتنا ہوتی ہے یا نہیں یہاں تو مشکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسکین نہیں روڈ دے لیا کہ پرستش خدا جی ہے آکام اپنے ہیں جو چلیں گے ان کا نام اسلام قرار دے دیا وہ تو یہاں تک جاتا ہے کہ ماں کا نام بشرن کتاب اول حکم اول نبوت سننا یسول اگر نا سے سنو عبادت لی من دون اللہ کسی شخص کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہاں خدا اسے حقوق کتاب نبوت رسالت حکومت کیوں نہ دے دے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم میرے حکام کی عتائج کرو خدا کی نہیں یہ ہے توحید عزیزہ نے من سوال یہ ہے کہ یہ کہنے والے اور جن سے کہا جاتا ہے کیا ان میں سے اس ایمان کے اوپر کوئی کھڑا ہے کہ یہ ہے توحید یہ ہے خدا کا ماننا اگر یہ نہیں ہے تو شرک ہے یہ کفر ہے اسلام نہیں ہے یہ مانا جائے گا تو اس کا حکم مانا جائے گا اطاعت اس کی کی جائے گی اور جو ہی یہ نہیں کہی جائے گی اعتراض کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے اب تحید اور اسلام نہیں رہا کسی اور کی مانو گے باہر والے کی نہیں مانو گے اپنے دل کی مانوں صرف تو یہ بھی ہو جائے گا بلا تو صرف دہی شیا کسی شے کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ یہاں تو دوسر نہیں شریک کی بات ہے شرک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھی مانو کسی اور کو بھی مانو یہاں تو یہ بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر کے بنا تو صرف وہی شاید میں کیا یہ رہا تھا کہ اب گھر کی چار دیواری سے پہلے تو میاں بیوی کے تعلقات سے ذرا آگے بڑھ رہا ہے اور والدین احسان والدین کے ساتھ احسان احسان وہ نہیں کہ جو ایک دفعہ پھر احسان کیا اور اس کے بعد پھر ساری عمر انتظار کرتے رہے کہ اس کا بدلہ ہمیں وہاں سے ملے گا اور ساری عمر پھر اس کو کوشش کر رہے کہ جہاں کہیں آپ کی مرضی کے خلاف اس نے کوئی بات کی اور آپ نے اس کو بتایا کہ احسان فراموش ہوتا کشن یاد ہے کس طرح سے اس دن گڑگڑاتے ہوئے آئے تھے اور مدد مانگنے کو آئے تھے اور آج آنکھیں دکھا رہے کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب ووٹ تو میں اسے دوں گا جو میں اہل سمجھوں گا ٹھیک ہے لوگ مجھے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ مت ایسا احسان کرو ایک تو احسان یہ ہے نا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے تو جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ پھر جس پہ احسان کیا گیا ہے تو ساری عمر کے لیے بے دام غلام ہے اس کا بدلہ تو اسی صورت میں اتر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ اس کو بھی ایسا ہی وقت پڑے یہ کوئی لڑاتا ہوا آیا پھر میں بھی اس کی کوئی مدد کروں تو احسان کا بدلا احسان اترے احسان لیے یہ معنی نہیں آ جی والا احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی نے جو کمی واقع ہو جائے اس کی کمی کو پورا کر دینا اور وہ جو پھر ہمارے ہاں احسان کے بدلے کے لیے ایک فکرا ان کے پرانے کریم کا دیا ہوا ہر جگہ احسان احسان کا بدلا یعنی ایسے جو خدا کا حکم جیسے منوا رہے ہیں اس خدا کا حکم جو کہتا ہے کہ یہ مومن وہ ہے جو کسی کی مدد کرنے کے بعد کہتا ہے مین جزائیں جزان والا شکورا ہم تم سے اس کا بدلہ کو ایک طرف رہا شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہے کیا جس کو یہ حکم دیا جائے گا اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ حل جو راہل اس لیے احسان اس احسان کا بدلا احسان ہے وہ تو کہتے ہیں شکریہ تک کے بھی مطمئن نہیں ہوتے مانے نہیں ہے اس کے یہ مانے اس کے یہ ہے بالکل الٹ ہے اس کے مانے کسی نے کمی واقعہ ہو گئی اس کا توازن بگڑا افراد کے توازن کے بگڑنے سے معاشرے کا توازن بگڑا پہایے کے توازن نہ بگڑنے دو جو کمی واقع ہو گئی ہے کسی کے اندر اس کمی کو پورا کر دو پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد اس کے بدلے کا یا معاوضے کا سوال کیا احسان کمی پوری کرنا تھا تم نے کمی پوری ہو گئی معاملہ بدل بھٹو کسان کا کوئی اور بدل نہیں ہے کسان کے معنی کمی پوری کرنا تو کمی پوری ہو گئی یہ جو ہے دین الوالدین احسان والدین بڑھاپے کے اندر ان میں کمزوری آ جاتی ہے ضروریات زندگی کی کمی ہو جاتی ہے بعض اوقات صحت جواب دے دیتی ہے یہ کمی ہو جاتی ہے احسان کے معنی ہیں جس جس چیز کی ان میں کمی ہو گئی ہو اس کمی کو پورا کر لیجیے ادھر تو یہ کیسی ہے اور دوسری طرف وہ غلط تصور کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے اطاعت تو کسی کی بھی فرض نہیں ہے خدا کے علاوہ اور پھر ان کی کے متعلق قرآن کہے گا جن کے متعلق خدا نے خود کہا ہے یا من جو کی عمر زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے تو وہ تو پھر اتنے اپنے ہاں ہو جایا کرتی ہے جو پہلے کچھ یاد ہوتا ہے وہی بھول جایا کرتا ہے ارجنوں نے اگر عمر کا ہے قرآن نے اس کو تو وہ کیا یہ پابندیاں عائد کرے گا کہ یہ جو ابھرنے والی اپنے ہیں اس دور کے فکر کے نوجوان ہیں اپنے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں یعنی جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات کو خود سمجھے سنوارے تو وہ پابند کر دیا جائے اس چیز کا کہ وہ ان کے فیصلوں کی اطاعت کریں کہ جنہیں اپنے متعلق بھی فیصلے کرنے کی صلاحیتیں باقی نہیں رہی ہیں قرآن ہے من مانگے ہوئے خیالات ہیں دوسروں کے ہاں سے کیونکہ جذبات کے متعلق ہیں اس واسطے بڑے پیارے لگتے ہیں تو یا یوں یہ ہے کہ توتے کی طرح ہوئے چلے آ رہے ہیں سب عطایت کر دیں تو نے کہیں نہیں کہا یہ ان کی کمی پوری کرو یہ کہا ہے کہ اس میں سلوک معنی یہ ہیں ان کو جھڑکو نہیں یعنی وہ ایسی صورت میں پہنچ گئے ہوئے ہیں نا کہ ان کی حرکات کچھ اس قسم کی بھی ہوتی ہیں جن پہ جن سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے بچہ اور بوڑھا برابر ہو جاتے ہیں لیکن بچے کا بچپن تو حسن پیدا کرتا ہے بوڑھوں کا مضبوط آدمیوں کو کچھ روزہ زیادہ کر دیتا ہے اس لیے کہا تھا کہ ان کو سن بھی نہ کہو ڈانڈا نہ کرو مجبور ہیں معذور ہیں اے کمی پوری کرو ان کی دن بابل اب آگے بڑھا ہے درجہ کا درجہ آگے چل رہا ہے قرآن والدین تک ہی نہیں تمہارے جتنے بھی گرد و پیش ہیں ذیل قربا عام طور پہ رشتہ داروں کے لیے کہا جاتا ہے لیکن کیوں نہ دودھ کیا جائے ان کو صرف خون کے رشتوں کے ساتھ جو بھی تمہارے گرد و پیش ہیں جو بھی تمہارے قریب ہیں اور ان کی تشریح تو آگے آ جاتی ہے میں ابھی ارد کروں گا بھائی بتانا جو تمہارا ہے معاشرے کے اندر میں نے ارد کیا تھا کہ یتیم صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جس کے ماں باپ پڑ جائیں جو بھی معاشرے میں تنہا رہ جائے اس کا ساتھی کوئی نہ ہو اسے کمی واقع ہو جاتی ہے اٹھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یاد رکھیے جس معاشرے میں کوئی فرق بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے مصیبت اور ملکت کے وقت اسلام سے بڑی چیز ہے انسانوں کا معاشرہ بھی نہیں ہوتا عزیز جانے مان یہ حیوان ہے کہ ایک بیل کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو دوسرے بیل کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا وہ اپنا چارہ کرتا چلا جاتا ہے وہ افراد ہوتے ہیں وہ تنہا ہوتے ہیں انسان تو ہے ہی اس سے یہ تو ان قدر نہیں نہیں ابارمی تو انسانیت کا درجہ بھی نہیں میں نے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ وہ معاشرہ انسانیت کا بھی نہیں ہوتا اور اسلام تو بات ہی آگے جا کے آتی ہے اسلام تو کہتے ہیں اس طرح سے ہم قدم چلنے کا نام یہ چار گھوڑوں کی گاڑی ہوتی تھی چار چار گھوڑے اس طرح سے اگر وہ چلے کہ ان کا قدم یکساں اٹھے یکساں آپ کے پڑے اس کو لانا کہتے ہیں ارب یوں زندگی کے اندر چلنا یوں قدم میں رہا کے چلنا ایک دوسرے کے ساتھ یکساں اٹھے یکساں قدم پڑے اس کا نام تھا اسلام کی زندگی اس میں یہ تین کا کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی تنہا محسوس کرے قطن نہیں ہے غلط یتیم کے لیے یہی نہیں ہے کہ اس کو کہیں مال و دولت کی کمی آ جائے گی اس کا تنہا ہو نا خود کمی ہے اس کی اس کا احسان جو ہے کہ اس کو تنہا محسوس نہ کرنے دے ساتھ کر کے کھڑے ہو جائے والمساکین ہمارے ہاں تو مسکین آگا جی فقیر آگا ہے قرآن کے الفاظ قرآن کی اصطلاحیں ہیں حرکت اور فکر دو متضاد لفظ ہیں چلتا کچھ کاروبار ساکن ہے تو رک جائے کسی کی گاڑی کہیں آ کے ٹھیک ہے یقین بھی نہیں ہے چیزیں بھی ہیں اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے لگانے آپ پیدا ہو گئے ہیں کچھ جس کی زندگی کی گاڑی کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اس کا احسان کیا ہے یہ کمی ہو گئی رکاوٹ کو دور کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ آگے آگے چلے لال جار قربا لال جار جونب ہم سائے اب دو قسم کے ہم سائے گلا دیے جہاں رشتے دار بھی ہو ہم سایہ غیر رشتے دار بھی ہو ہم سایہ جب بھی گھر کے ساتھ آگے بڑھیں گے معاشرے میں سب سے پہلے ہم سایا آئے گا وہاں بھی اگر دیکھتے ہو کہ کوئی کمی آ گئی ہے اس کی کمی کو پورا کرو اور جس معاشی نظام کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی اس کی پہلی یونٹ تو یہ کہہ کے رکھی تھی نا کہ جس شخص کا ہم رات کو دھوکا سو گیا ہے اس کے اوپر جنت کے دروازے نہیں بھول سکتے اپنے گھر والوں کو تو خارج دے گا یعنی ہر شریف انسان ورنہ آپ کو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی لوگ دور رہے ہیں وہاں یہ کیفیت ہے کہ خود جب خاؤ اور ہمسائے نے حضور نے فرمایا تھا دائیں بائیں دونوں طرف وہ دونوں ہمسائے ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس تنظیم کی چیز تو ہو رہی ہے اگر ہر رات کو جس نے خود کھایا ہے یا گھر میں موجود ہے سونے سے پہلے اس کا یقین کر لے کہ دائیں اور بائیں کے دول میں ہم چھوڑوں کو بچوں کو مل گیا ہے معاشرے سے بھوک خود ختم ہو جاتی ہے اور یہی تھا کہ جس کی بڑی ہوئی شکل وہ تھی جو حضور نے فرمایا کہ جس نظام میں جس معاشرے میں کیفیت ہو کہ اس بستی میں رات کو ایک شخص بھوکا سو گیا ہو اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے یہاں پرانے کریم میں میاں بیوی سے بڑے ہیں والدین آیا ہے قربہ آیا ہے یتاما آئے ہیں بساکین آئے ہیں دائیں بائیں کے ہمسائے آئے ہیں وہ ہمسائے رشتے دار ہوں غیر رشتے دار ہوں وہ صاحب جمبے کوئی بھی جس کے ساتھ کچھ تعلق ہے اس کی حالت پہ بھی نگاہ رکھو گے کوئی کمی تو نہیں ہو گئی اس کا پورا کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور آگے بڑھو تو بھی اپنا بھی نہیں رشتے دار بھی نہیں ہم نہیں راستہ چلتا ہوا مسافر آ گیا اور ابن سبین اس مسافر کو کہتے تھے کہ یا جس کا زیادہ راہ ختم ہو جائے یا کسی طرح سے بھی وہ تمہاری مدد کا محتاج ہو جائے کسی طریقے سے بھی ہو جائے راستے میں کسی کا موٹر فیک ہو جائے ابن ابلط کہ اس مسافر کو کہتے تھے یعنی کہاں تک قرآن لے جاتا ہے اب اس مسافر کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے یا بیوی کا نہیں یا ذمداری کا نہیں ہم سائگی کا نہیں دوستی کا نہیں رفاقت کا نہیں تعارف کا نہیں یا تو سر اجنبی ہے وہ اس ملک کے اندر آپ کے راستہ چلتے ہوئے اس کو ضرورت پڑ گئی ہے ہمارا فریضہ ہے کہ جو اس میں کمی ہو گئی ہے اس کو پورا کرو مال احمان کو اس کا ترجمہ صرف غلام اور لالمی نہیں ہے ہر دن کے اندر بھی ہر وہ شخص جو تمہاری باتحی میں کام کرتا ہے اس کی کمی کو پورا کرو یہاں ہمارے یہاں انتہائی عدم یہ ہے کہ صاحب مزدور کی جو مزدوری ہے اس کو دے دو بڑا تیر مارتے ہیں کہ اس کو وہ دے دو جو میں نے کئی دفعہ اس چیز پہ گفتگو آ چکی ہے درس میں کہ یہ چیز کے مزدور کی مزدوری تین روپے روز ہے یہ کون مقرر کرتا ہے تین روپے آپ عدل کا تقاضا پورا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شام کو میں نے تین روپئے اسے دے دیے اور جو تین روپے میں اس کے بیوی بچوں کا اس کا آٹا بھی نہ چلے یہ کمی جو ہے اسے پورا کرنے کی ذمہ داری معاشرے میں کوئی اپنے سر پہ نہیں لیتا کیا یہ کمی نہیں ہے کیا اگر اسی کو کہتے ہیں یہ جو کر دیا گیا ہے پہلے بھی عرض کیا تھا جب معاشی پروگرام پہ آیا تھا تو سب سے مشکل ترین مسئلہ جس میں آج آپ کے ہاں کے اکنامکس الجھے ہوئے ہیں اور دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں حل نہیں مل رہا اس مشکل کا کہ روزی کس طرح سے فکس کی جائیں مزدوری مزدور کی کس معیار کے مطابق فکس کی جائے کس کو کتنا ملنا چاہیے کیسے فکس کیا جائے مزدور کو تین روپے یا چار روپے انجینئر کو تیس روپے ہو کس معیار کے مطابق کس کیا جائے آج یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا یہ وہ مسئلہ جو میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ علم اور معاشیات کا علم آج بڑھا اتنا آگے بڑھ گیا ہے اب بھی حل نہیں ہو رہا ہو پاتا چودہ سو سال پیش تک جسے عام طور سے دورے کا حلف کہا جاتا ہے عرب کی سرزمین جس میں یہ مسائل ہی کبھی نہیں آئے تھے اس کے اندر ایک امی کے جس میں یہ کہیں سے مسائل نہیں پڑے تھے کہیں سے مسائل نہیں پڑے تھے اس مسئلے کا حل وہ دے رہے ہیں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لو اس کی ضروریات کے مطابق طے کرو یہ ہے وہ چیز وہ تمہیں اپنا وقت دیتا ہے محنت دیتا ہے سب کچھ دے رہا ہے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے یہ ہے احسان جسے آپ کہتے ہیں ہر کمی اس کی جو اس کو پورا کیا جائے گا کبھی سوچا کسی نے کہ قرآن نے ان اللہ یام رکم تم بل والے احسان دونوں چیزیں کٹھی عدل اور احسان قانونی تقاضے اور ہوتے ہیں عدل اور احسان قانونی تقاضے اور ہوتے ہیں انسانی تقاضے اور ہوتے ہیں احسان انسانیت کا تقاضا ہے کمی پوری کی جائے گی احانے تم کے ساتھ احسان کے مان ہی نہیں کیا ہوئے جتنے بھی تمہارے ساتھ کام کرنا ہے اس کی جو کمی ہے وہ پوری کرنی ہے معاشیات کے سارے مسائل آ جاتے عزیزہ کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ نبیت علیہ وسلم جب ابھی مارے زمینت بڑھتا تھا تو اس زمانے میں بھی تو غیر شادی شدہ مجاہد اور سپاہی جو ایک حصہ دیتے تھے شادی شدہ اور بچوں والے تو اس کے مطابق دگنا حصہ دیتے کام صلاحیت کے مطابق وہاں اس کی ادائیگی جو ہے ضرورت کے مطابق نجائز جو مقرر کیے گئے ہیں نظائف کا معیار یہ تھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ صاحب یہ لوگ جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی تھی اور سابقین الگ تھے انہوں نے اتنے جہاد کیے اس قدر قربانیاں کی اس قدر نثار کیے اس قدر مشقتیں اٹھائی تکلیفیں برداشت کی آج اگر اس حالت سے ہم آگے آ گئے ہیں سنگی کی حالت سے خوشحالی آ گئی ہے معاشرے کے اندر ان کی خدمات کا سلا دینا چاہیے اس لیے ان مباحث میں ان کا اس کا زیادہ دینا چاہیے کہ یہ معیار مقرر کرنا چاہیے غور فرمائیے یہ تربیت یافتگان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یہ روح سمجھے تھے حضور کی تربیت سے آج کا یہ فکرہ قیامت تک کے لیے سورج کی کرنوں سے دیکھے جانے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو خدمات اور اشار انہوں نے کیے ہیں قرآن کے یہ انہوں نے معاوضے کی خاطر نہیں کیے تھے ان کا بدلہ تو ان کو خدا کے یہاں سے ملے گا ہم معاشی مسئلہ کا حل تلاش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا ہاں۔ مارنے ہیں چکرے اسلام کا معاشی نظام کیا ہوگا صاحب تو سوشلزم پکڑ رہا ہے کمیونزم کی طرف جا رہا ہے زکات اور خراب جو چیزیں پوری کر دیں گی قرآن کا حکم کے سامنے کے علاوہ حارضی حضرات کے حضرت کی ذمہ داری نظام کے اوپر ہو جاتی ہے نہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عملی تشکیل آپ سامنے صلاحیت کے مطابق آپ شخص کام کرے ضرورت کے مطابق اس کو پیش کیجیے تو معاشی نظام حل ہو گیا صاحب عزیزہ نے تمام الگ کا چاہم میں بات یہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد اب پکڑی دکھی ہو تو ٹھیک ہے معاشرہ کے اندر دولت کو سمیٹ کے بیٹھ جانے والے ان اللہ لا من اندالن خدا پسند نہیں کرتا ان کو کیا دو وقت لے آئے ہیں قرآن مختالن اپنے خیال میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو بڑا تصور کر لینا یہ خیال ہے نا بات باؤ اپنے وہاں کہ یہ بڑا ماننا جو ہے کرنا کو من بانا ہے اب آ سب سے زیادہ واجب العزت یہ ہے جو سب سے زیادہ قوانین خدا بندی کی طرف سے تباہ کرتا ہے اور یہاں یہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے اکٹھی کے کچھ محلے کا چودھری بن رہا تھا اب اس کے بعد پہلی صورت یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خیال میں بن رہے ہیں قرآن ہے علی جانے میں تو خوا یہ دودھ دینے والے مواشی دیکھے ہوں گے بھینسیں گائیں تو جسے حوانہ کہتے ہیں جس میں ٹھنڈ ہوتے ہیں وہ تو اس میں بڑا پھولا ہوا اور دودھ دو یہ تو اس میں سے پاؤ بھاری کرتے یہ جو ہے نا سارا ہوا ہے نا تو دودھ ہے نا اسے فصل کیا تو خون اسے کہتے تھے تو یوں تو بڑا بنا ہوا ہو اور دو اس میں سے صرف چند دھارے دودھ نقصان تو یہ ہے کہ بالکل اپنی دل میں یہ کچھ کرے سکون میں یہ ہے کہ کچھ اس میں سے بے ضرور وہ جو خرچیاں ہوں گی آگے نے جو میرا آپ کے پیسے کئی سب بانٹ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے بڑے بندے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے بیٹا اس میں سے کتنا ہے دو لفظ کہنے کے بعد تشریف خود کر دی قرآن میں اگلے الفاظ سامنے آ گئے خوشی ہو گئی کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے ملا جی نہ جانی وہ یا ساری دولت اپنے ہی لیے سمیٹ کے رکھتی چلی جائیں کسی قرآن نے وہاں کہا ہے کہ جب یہ دولت تباہی جائے گی اور اسے کہا جائے گا چکو تم اس کا کے جمع کرنا نے ان تھے جسے تم جمع کرتے تھے صرف اپنی ذات کے لیے بخل اسے کہتے ہیں اپنے ہی لیے سے کرے جانا پڑا اب یہ چیز بخیر ہونا سوسائٹی میں موجود گنا جاتا تھا یہ بھی چار دن پہلے کی بات ہے تو نیا ہی دولت ہو گیا کسی طریقے سے لی جائے کسی طریقے سے سنبھال کے رکھی جائے کوئی سا وہ ہو جاتا ہے ورنہ اس سے پیش کرے وکیل بڑا اس پر نظر آتا اور اربوں کے ہاتھ تو پوچھئے نہیں یہ لفظ پوچھ جو آپ کے ہاں ہے جو آپ بے حیائی کے معلوم میں استعمال ہوتا ہے فاش کے معلوم مقدم ان کے ہاں کہا یہ وہ لوگ ہیں جب خلون اب وہ جو ہے یہ مایوسی نظر آئی اس ایپ کو ہنر میں بدلنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا ریزانحمن سنیے اور جھوم جائیے تو پھر کرتے یہ ہیں کہ اس دولت کے گرتے پہ بال بوتے پہ کچھ اختیار ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو کرتے یہ ہیں کہ جان ناسا بل بخل پھر اس قسم کے قوانین اس قسم کا نظام بنا دیتے ہیں کہ ہر شخص بخل کرنے لگ جائے لہٰذا موجود ہی نہ رہے وہ موجود تو اس صورت میں رہتا ہے نا کہ معاشرے کا عام انداز جو ہے وہ دوسرا ہو اس انداز کو صاحب عزت اس انداز کو شرافت کا عزت کا معیار بنایا جائے اس میں افراد یہ کچھ کریں تو وہ تو نکو بن جاتے ہیں تو یہ کرتے بھی ہیں کہ بخل تو خود کرنا چاہتے ہیں سمیٹنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے خود لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ یہ کچھ کرتا ہے معاشرے میں انداز ہی میں پھیلا دیتے ہیں اور کیا مرونا یا باب اقتدار سے قوانین اس قسم کے بنانے لگ جاتے ہیں یہ جو آپ کے یہاں کے کیپیٹلسٹک سسٹم کے اندر قوانین جو بن جاتے ہیں تو جتنا جیتا ہے کوئی ان طریقوں کے مطابق اگر دولت وہ سمیٹتا ہے کوئی موجود نہیں ہے اور اس میں سے اگر انکم ٹیکس کر دیتا ہے تو باقی سارا کچھ اپنے پاس وہ رکھتا ہے انتہائی بوخل ہے لیکن موجود نہیں رہا معاشرے میں آپ کے یہاں کیا ہوا ہے یا انداز سے بالبو معاشرے نے قوانین جو بنا دیے اب کوئی اسے مطلوب نہیں کر سکتا اس سے پہلے بکیل احمد سے متون تو ہوتا تھا اب متون بھی نہیں ہے ڈیل جو ہے وہ ادا کرتے رہیے شریعت کی طرف آ جائیے تو ان کے یہاں کے اڑھائی پرسینٹ کر دیجیے جسے زکات کہا جاتا ہے حکومت کی طرف آئیے تو ان کے یہاں کا جو بھی انہوں نے کوئی انکم ٹیکس کیا ہے باہرات ادا کرتے تھے اس کے بعد جتنا روپیہ ہے تمہاری اپنی جانچ کے لیے ہے اسی کو تو بہن کہا گیا تھا قرآن نے تو کہیں روپئے کو جمع ہونے نہیں دیا تھا وہ تو انفاق تھا آئے اور چلا جائے یا مرون پھر سے کرتے کہ اس طرح سے یب کو من نہ آتا ہے فضل ہی یہ دیکھیے دیوان نے تو جو کچھ دیا ہوا ہوتا خدا نے رزق میں سے ان کو مالو دولت جب تو من اس کو چھپا کے رکھتے ہیں پھر انتہائی اہتمام یہ ہوتا ہے آپ کے ہاں کے اس نظام کے اندر کسی کو کسی دوسرے کی دولت کا پتہ نہ ہونے پائے یہ انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ والے کے بیچارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ دولت کتنی ہے پھر بھی کام بنتا چودہ سو سال پہلے کہا جا رہا ہے اس زمانے میں تو یہ چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی تھی اور تو یہ یہ نوٹ ہنڈیاں بینک بیلنس ہوتے ہی نہیں تھے کہ کروڑوں روپیہ ہے بھی ایک روپیہ کہیں جیب میں نظر نہیں آتا پتہ ہی نہیں کہاں ہے اس زمانے میں تو شکل اس کی کوائن کی ہوتی تھی پھر چھپا کے بھی کہاں رکھتے اس زمانے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس قسم کا نظام قائم کرتے ہیں اور نظام میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں انداز اس کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو ہرنگ یا کنون امام آدم اللہ تدما دل کا مہینا یہ نہ سمجھو یہ چیز اور پتوڑا جو بنا ہے اپنے ذہن میں باعزت بنا اپنے ذہن میں بہت بڑا چودھری بنا کہ یہ یہی کچھ ہوتا رہے گا اور یہ ایسا ہی رہے گا خدا نے ان کے لیے جہاں لفظ کافرین آیا ہے ہمارے ہاں تو کافر کا خاص ایک محسوس ہو گیا ہے نا بنیادی طور پہ لفظ کفر کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں ڈانسنے کے ہوتے ہیں یہ جو کہا تھا نا تو آتا من فضل ہی اسی کی تفصیل کافرین نے کی ہے وہ جو وہ رزق جس کو کھلا رکھنا چاہیے تھا وہ جسے چشمے کی طرح بیٹھتے ہوئے رہنا چاہیے تھا قرآن کی اسلام میں یمنا اور معاون رزق کو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہر ایک کے مکان کے سامنے چلنا چاہیے تھا سلطرین کی طرح سے آواز دے کے پوچھتا ہوا کہ کس کو کتنی ضرورت ہے لے لو اس میں سے اور چلا جائے قرآن نے یہ انداز دیا تھا یہ جو جمع کرنے والے ہیں ان کے لیے یا ادنا و آجنا عذاب مہینہ ان کے لیے یہ سزا ہے عذاب ہے ذمہ تعمیر وہ فخر سے بڑا بنتا تھا نا اسی اعتبار سے یہ کہا ہے کہ اسی نسبت سے ذمے کا نام آتا انجام اس کا یہ ہوتا ہے وہ لگیاں جن سے تو نام زیادہ ہوں اب اور ایک کیٹیگری آئی بڑی عام چیز ہے عزیزہ نے مانا کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو تم دیکھو گے خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں احتیاط دیتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں کہاں دیتے ہیں جناب کمشنر نے اپیل کی ہوئی ہے ایک اسپتال بنانے کے لیے اس کے اوپر ٹیبلٹ لگے گی اس کے نام لکھے جائیں گے ہم میں غریب بیوہ اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کے کتے کو وہ رابطہ مل رہا ہے جو اس کے بچوں کو نصیب نہیں ہے وہاں نہیں کچھ دیا جائے گا نمود ہوگی نمائش ہوگی نام ہوگا لوگ دیکھیں گے چرچا ہوگا پروپیگنڈا ہوگا آنر لسٹ میں یہ چیز چھپے گی عزیز علیہ مان جہاں تک کچھ روپے دینے کا تعلق ہے کوئی شخص جو جس کے بغیر بھی دوسرے کی مدد کے لیے دیتا ہے اس روپے کے بھی وہ سولہ ہی آنے یا یوں کہیے فوری ڈیڈی پیسہ بنتا ہے کوئی شخص جو اس طرح سے دیتا ہے روپئے کی قیمت تو اتنی بھی کتنی ہی ہوتی ہے یہ فرق کہاں آگے بڑھتا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ روپیہ جو ہے اس شجرے تو تیم ہوگے گا یہ روپیہ جو ہے گلے کا ہار بن جائے گا کیا فرق ہے جذبہ محرکہ کیا ہے اصل چیز یہ ہے من اور بنیاد یہی ہے جو میں نے کیا کہ آج آپ کے یہاں سوچا جاتا ہے کہ معاشی نظام کون سا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسے معاشی نظام بھی سامنے لائے جاتے ہیں جن میں یہ چیزیں دعوی کیا جاتا ہے کسی حد تک پروگرام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روح سے دولت جمع نہ ہونے پائے پھیلا دی جائے معاشرے میں عام لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگ جائیں اس کو ایک نظام کہا جاتا ہے یہ نظام جس زمانے میں روس میں پہلے ہوا ہے ایک دنیا میں اس کی و ستائش میں پتیجے پڑے اس میں کوئی شبہ نہیں نظام سرمایہ داری کے مٹانے کے لیے یہ ایک ایجوکیشن تھی یہ اٹھی اسلام کا ایک کام یہ کر گئی یہ کر سکتی تھی نظام سرمایہ داری کو مٹاتا ہے لیکن وہ تو صرف تقریب نہیں دیتے وہ مکان کو ڈھاتا ہی نہیں ہے صرف اس کی جگہ ایک نئی عمارت بناتا ہے اور دونوں اس کے پروگرام یا ایک وقت میں چلتے ہیں اس کی تقریب تعمیر نو کے لیے ہوتی اس کے اتنے حصے کی تعریف کرنے کے بعد اس بار نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو بڑا پرکشش اور جاگر ہے یہ جو نظام تم لے کے آ رہے ہو لیکن جو ہی اور اثاثے موقع میں اس کے لیے کوئی موسم بنیاد بھی تم نے کہیں سے تلاش کی ہے بنیاد ہے نہیں اس کے لیے تمہارے پاس کیوں ایک شخص صبح سے شام تک جان مار کر محنت کرے محنت کرنے کے بعد اس میں سے صرف اپنے لیے دال روٹی کا رکھے باقی سارا دوسرے کے لیے دے دے کیوں دے دے کہ حکومت زبردستی لے لے گی اس سے تو یہ تو استقبال گیا قانون بنا دے گی وہی بات ہو گئی وہ کیوں دے دے کہ کیوں کا جواب اس نظام میں نہیں ہے آج بھی اگر اس نظام کی بکڑیاں یا اس قسم کی پیش کی جاتی ہیں اور یہ کیوں ان کے پاس ہے نہیں اس کیوں کا اگر جواب نہیں ہے تو وہ نظام اس میں شدہ نہیں پروگرام کے اعتبار سے تو آپ اسے کہیے گا کہ معاشی نظام ہو جائے گا اسلام کا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ نمازیں آپ کے یہاں کی اسلامی کہلا رہی ہیں اس کی جزیات اس کے ارکان اس کی تمام نقل و حرکت جتنی بھی ہے وہ سب آپ ہی کی ہے لیکن اس کے بعد اس کے نتائج تو وہ نہیں مرتب ہو رہے سوال یہ نہیں ہوتا کہ کسی نظام کا کیا پروگرام کیا ہے اس کی کڑیاں کیا ہے اس کے الفاظ کیا ہے اس کی شکیں کیا ہیں سوال یہ ہے کہ جذبہ محرکہ اندر کیا ہے جس کی بنیادوں پہ آپ وہ نظام قائم کر رہے ہیں سرمایہ داری کے نظام کا جذبہ محرکہ حیوانیت ہے اپنی ذات کے لیے لینا ہر حیوان یہ کرتا ہے اس سے ان کا جذبہ محرکہ اس میں ہوتا ہی نہیں نہ اس کے لیے ضرورت ہے کسی جذبہ محرکہ دینے چھوڑ دیجیے انسان کو حیوانی سطح کے اوپر زیادہ سے زیادہ سبھی چلا جائے کسی بات کی ضرورت نہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں یہ جو قانون ہوتا ہے جو کو سمجھوتا چلا جاتا ہے اس کو جائز قرار دینے کے لیے کہ دوسرا نہ لے جائے لیکن یہ چیز کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور زیادہ سے زیادہ دوسرے کو دے دو اس کو آپ ڈاکو لے جائے گا ڈاکا کہیں گے قانون دلوا دیں گے دوسرے کو اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا نظام نہیں چل سکے نظام یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے اس کی کہ وہ یہ دے دے قرآن نے جہاں ایک شک اس کی گنائی ہے کہ ولہ جی نے گرو سے پونا امبالا ہم ریا دیتا ہے خرچ کرتا ہے بڑے بڑے ڈونیشن آپ نے دیکھے ہوں گے لاکھوں کے دیتے ہیں لیکن جذبہ محرے کا ریا الناس نمود ہے قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ نہیں مرتب ہوتا جذبہ ماررے کا کیا ہے اس کا کیوں نہیں ہوگا ولا جو مجھے مل رہا ہے یوم دلیہ قانون کہا تھا کہ ہمیں یہ جذبہ محرکہ ہوگا یہ جذبہ محرکہ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے قانون کچھ بنا ہوا ہو خاص وہ معاشرہ بھی مجھے جائے گی کیوں نہ اس کو دے دے لیکن جو چیز خدا کی متعین کردہ مستقل قدر کے خلاف جاتی ہے اس سے میری ذات کو نقصان پہنچتا ہے میں نہیں کروں گا اسے کہتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے زندگی میں آگے بھی بڑھنا خدا کا قانون مقافات عمل دن دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے اور اس کا بھی نتیجہ مرتب کرتا ہے یہ جذبہ محرکہ وہ کہتا ہے چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ دولت خرچ کی ہوئی بھی وہ نتائج نہیں پیدا کر سکتی کہتا میں نے ارد کیا ہے دولت کا تو لاکھ روپئے کا این چونا پتھر اتنا ہی آئے گا جتنا دوسری طرح سے دیے ہوئے لاکھ روپئے کا آئے گا میٹیریل ہی تو اس میں فرق نہیں پڑے گا دیکھیے یہاں کیا آیا کانسپٹ میٹیریل میٹیریل میٹیرئل تھا وہ سامان اتنا ہی اس کا آ جائے گا جذبۂ محرکہ وہ نہیں ہے قرآن اس جذبہ محرکہ کے اوپر نظام اپنا استوار کرتا ہے لہذا اگر آج آج کے یہ نماز یہ روزے یہ حاجی یہ زکاتے جن کی شکل و شباہت وہی ہے جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے دور میں تھی یہ سارا کچھ وہ نتائج نہیں پیدا کر رہا تو جس جس کے لیے ہم یوں تڑپ رہے ہیں تو یاد رکھیے کوئی معاشی نظام بھی اگر اس کی شکل و شباہت بے شک اس قسم کی ہو لیکن اگر اس کی بنیاد وہ نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے کبھی وہ نتائج نہیں پیدا کرے گا آپ کے یہاں قرآن کا معاشی نظام صرف سپر اسٹرکچر کا نام نہیں کہ اوپر عمارت کیسی ہے نیچے بنیاد کیا ہے بنیاد ہے لاجو میں نہ بل رہا ہے بلا بل یوم سے اور اس میں یہی بات نہیں ہے کہ صاحب روس یا چین والے خدا کا انکار کرتے ہیں ایسی اس طرح کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے جسے مسلمان اپنے آپ کو کوئی کہتا ہے کیا وہ خدا کے قانون مقافات عمل کے اوپر یقین چینے محکم رکھتا ہے کیا اس کا یہ ایمان ہے کہ حرام کی کمائی کا ایک گھوٹ زہر قاتل ہے میرے لیے کیا وہ ایمان رکھتا ہے کہ زندگی جہیں سے نہیں آگے بھی چلنی ہے کیا وہ ایمان رکھتا ہے کہ میں نے یہاں کوئی حساب لینے والا بھی نہ ہو کسی اور کو حساب دینا ہے جا کر ایمان رکھتا ہے وہ اس چیز کا یہ ہے بنیاد بیان ناز سے خرچ کیا ہوا وہ کہتا ہے وہ نہیں نتائج پیدا کرے گا کیوں نہیں لہو کرینا فسان کرینا تو کہتا ہے یہ خرچ کرنے والا جتنا کچھ اس نے دیا بھی بظاہر بڑا مستعفن ہے جیسے پہلے ذریعے سے بھی پوچھو تو کہیں گے بڑا نیکی کا کام ہے یہ کیوں نہیں وہ نتیجہ پیدا کرتا شیطان تو آپ کو اب معلوم نہیں انسان کے بے باغ جذبات جو کتاب کے قوانین سے خلاف جانے والے تھے تو کہا یہ جو دے رہا ہے یہ ان جذبات کے تعبیہ دے رہا ہے جو کتاب کے قانون کے تعبیہ نہیں ہے اپنا ایگو ہے جس کی سیٹسفیکشن کا ٹھیک ہے اس کا نتیجہ اس کو مل گیا یہ یہ چاہتا تھا کہ اس سے اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن ہو گئے ہوگی اب یہ خدا سے کیا معاوضہ مانگ رہا ہے اس کا کہا ہے یہ کہ وہ ماضا بل یوم آخرے کو مما رضا کا تم اللہ کیا ان سے قیامت ٹوٹ پڑتی اگر یہ خدا کے قانون مقاصد اور زندگی کے تسلسل پہ ایمان رکھنے کے بعد خرچ کرتے جو خدا نے دیا تھا موت نے لیے یہ اندازہ ماضا علیہ لیکن وہ تو اس لیے کہ وہ ایمان تو صرف اس معاشی نظام تک ہی محدود نہیں رہے گا وہ تو زندگی کے ہر گوشے کے اوپر محیط ہو جائے گا ایمان ایمان اس میں تو کوئی ایک نقل حرکت بھی ان جذبات کے تابع نہیں ہوگی جو خدا کے قوانین کے حدود سے باہر لے جائے انسان کو زندگی کے اوپر یہ پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی اور یہ پابندیاں ہیں جن سے دہرانے کے لیے انسان خدا اور آفت پہ ایمان نہیں رکھتا یہ کیا عجیب چیز تھی ماضا علیہ کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان کی موت پڑ جاتی تو کیا ہوتا ہے اگر یہ چیز چیز جو ایمان مرا جاتا سمجھنا خرچ تو پھر بھی کرنا تھا یوں خرچ کرتے تو کیا ہوتا مکان اللہ ہو بے علیم آؤ اور خدا جانتا ہے وہ ان حرکات کے نکاح رکھتا ہے جو اس انصاف کے لیے جذبہ محرکہ بنتے ہیں ہم وہ جانتے ہیں ہماری نگاہ اس پہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان اللہ یا ظلم و کر ضرورت ہیں ذرا سا بھی ہم ظلم نہیں کرتے ظلم کے معنی کمی کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہم تو کسی کی اجر میں کمی نہیں کرتے اور ان کے متعلق کہا یہ تھا بلا نقیمہ نے عمل قیامت وزن ان کے لیے قیامت کے دن نظام بھی نہیں کھڑی کی جائے گی بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صاحب باتیں تو دوسری متضاد کی کہہ دی کہ ہارے کا عمل جو ہے وہ تلے گا سامنے آئے گا اس کا اجر ہوگا یہاں کا بھی نہیں کھڑی کی جائے گی اس کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ کالا ذرہ تھے نا ہم تو ذرہ بھی کسی کا کام نہیں کرتے پھر کیا بات ہوئی بات تو پہلے کہہ گیا ہے انہوں نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک کام کیا جذبات کی تسکین ہو گئی معاملہ ختم اب ہمارے ساتھ ان کا معاملہ کیا جس کے لیے تھوڑی تکلیف ہو تو میری ابھی تو اس کے لیے ہوگا جس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا جس جی، نیک کام میں میں کوٹڈ کرتا ہوں نیک کام کو جسے بظاہر سمجھا جائے نیک کام اس کے اندر جذبہ محرکہ خود اپنے جذبات جات کی تصدیق ہوگی ناز سے معنی یہ ہوتے ہیں لوگ خوش ہو جائے تعریف ہو جائے انسان کا ایگو جو ہے اس کی سیٹسفیکشن ہو جائے یاد رکھیے بات دوسری طرف نکل جائے گی پرسنالٹی اور ایگو میں فرق ہوتا ہے قرآن جو نفس کہتا ہے انسان کا ذات انسان کی کہتا ہے وہ وہ شے ہے کہ جو مستقل اقدار کے بعد نشو و نما آتی ہے اور اس طرح زندگی کے بعد آگے بڑھتی ہے اس کے لیے تو میزانوں کی ضرورت ہے پیمانے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھنے اگلے کلاس میں جانے کے قابل ہو گئے ہے یا نہیں یہ طالب علم اور جو طالب علم کمپلسری سبجیکٹ کے اندر یہ فیل ہو جاتا ہے اس کے باقی پرچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہتے انہوں نے یہ ٹھیک ہے ہر عمل نتیجہ مرتب کرتا ہے انہوں نے جو نتیجہ چاہا تھا اپنے عمل کا وہ نتیجہ ان کو مل گیا نمود چاہتے تھے نمائش چاہتے تھے تاریخ چاہتے تھے اپنی چیزوں کی سیٹسفیکشن چاہتے تھے وہ مل گیا ان کے ہاں اب ہمارے ہاں آگے کچر پہ ہسنا چاہیے حضرت یہ تو حسنات کی کیفیت یہ ہے کیا بات قرآن کا بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ حسنات جو ہیں ان کو ہم بڑھاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ شاید بدلا تو جیسا اس کا اتنا ہی ملنا چاہیے

ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں کچھ اناج رکھا ہے آپ نے اس کو پیس لیا اس کی روٹی پکا لی ٹھیک ہے شیر بھر اناج تھا شیر بھر روٹی پک دو گیا برابر کمی نہیں ہوئی ایک یہ ہے کہ اس اناج کے دانوں کو آپ نے جا کے زمین میں بو دیا پھر اس سے خدا کے قانون زراعت کے مطابق محنت کی سبات و استقلال سے اس کے ساتھ ساتھ آپ چلے ایک ایک دانہ سات سات سو دانے دیکھا یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ حسنات کو ہم بڑھاتے ہیں حسنات وہ بیج ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے شجر سمردار بن جانے کی اور وہ جو اسی وقت اس کا بدلا نٹین میں بھی چاہتا ہے اس کو اتنا ہی بدلا ملتا ہے شیر بار دانوں کی شیر بار روٹی کہتے اس میں ہم کمی نہیں کرتے کبھی نہیں ہوتا کہ زوردار دانے وہ جو ہے بنائے وہ تو دانے ڈھونڈنے والے تو نہیں ہوگی وہ کہتے نہیں ہمارے یہاں کا قانون مقاف آتے ہیں یہ نہیں کرتا کہ اس میں سے ہم کمی کر لیں یہ قانون تبھی کے مطابق ہوتا ہے اس میں ہم یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے مٹیریل اس میں اس کا معاوضہ چاہتا ہے اس کے مطابق اس کو مل جائے گا یہ جو معاملہ اس میں تین جذبات دل کی ان نیتوں کے ساتھ کیا تھا جس کو آپ نے ذات نشو و نما کہی اس کی مثال قرآن ہمیشہ چھوٹی سے دیتا ہے کہ کسان ایک دانہ بوتا ہے پھر اس کے لیے سب تحمل اور استقامت اور کباب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اپنے گیہوں کے دانوں کے پراٹھے تو آدھے گھنٹے میں پک جاتے ہیں ایک دانے سے سو دانہ لینے کے لیے چھ سات مہینے مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے یہ ہے وہ کا تو حسن تھا مل اجر عظیم یہ ہے جو اجر عظیم دیتے ہیں ہم اس کو بڑھاتے آگے بڑی ریوایت آتی ہے کہا یہ لوگ کہ جو سب کچھ کے کرے جاتے ہیں اور پھر اس قسم کا معاشرے کے اندر نظام حکومت کا ہو یا معاشرتی نظام بھی تو ہوتا ہے جسے آپ رسم و رواج کا نظام کہتے ہیں معاشرے کا نظام کہتے ہیں یہ جو اس طرح کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں تو سمیٹ تو چلے جاتے ہیں اور ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ کوئی اسے معیوب بھی نہ قرار دے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا چلا رہے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہاں غلط ہے کیسے ادا جے کم نے شہید شہیدا پوچھو ان سے کیا کیفیت ہوگی ان کی اس دن جب کہ ان کے ہر گروہ کا ایک ایک نمائندہ بنایا جائے گا اور اے رسول تیری پوزیشن اس دن یہ ہوئی کہ تم ان سب کے اوپر سربراہ کی حیثیت سے کھڑے ہوگے پوچھو کہ اس دن ان کی کیفیت کیا ہوگی اس دن قرآن کے الفاظ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے لیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی یہ ڈیفینیشن کی تھی آپ سے پوچھا گیا تھا خلافت کیسے کہتے ہیں کہا تھا میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب خدا سے کیا خدا کو کیا دیا جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کیسے فرق کیا تھا یہ جو ہے جو صاحب جس دن سال مدنے سے کچھ گلا اکٹھے ہوں گے اور رسول اللہ اس سے گواہ ہوں گے ہمارے یہاں تو ہر قسم کو ہم قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں نہ اس لیے کہ آئینہ جہاں ہمارے سامنے نہ آ جائے کبھی آنکھیں بند کر رکھتے ہیں قیامت بر حق ہے مرنے کے بعد کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن کے یہ نتائج وہیں تک تو قرآن نہیں اٹھا کے رکھ دیتا ہم نے اس لیے کچھ کیا ہے کہ جہاں نہ ہمیں دکھایا جائے یہ جو کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں کام سامنے آئی مکہ سے کہ کیا یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی سامنے کہ اس نظام کے مثال تھی جنہوں نے بائیس برس تک یا اکیس برس تک اتنی مخالفت کی اور یہ کہا کہ کام ہے ہمیں جو راستے سے اٹھا دے گا کون ہے جو اس نظام کو بربر کر دے گا ہم پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے ہیں قرآن نے جو کہا ہوا تھا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے وہ یہ تھے پہاڑ آئے یہ سامنے جتنے نمائندے تھے اور پھر سربراہی کی یہ شرف نصیب ہوا اسے کہ جو اس دن جو اٹھا تھا وہ تنہا اٹھا تھا یقین تھا بھی تھا لیکن ان پہاڑوں سے ٹکر لے رہا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاؤ گے آئے یہ سارے سارے گردن میں رائے ہوئے تاج پڑے ہوئے زنجیریں پڑی ہوئی جن تن بندے شہید ہر کا ایک ایک کر موجود لاجے نہ بیٹا آؤ لائے شہید آؤ اور تو ان کے اوپر سے سب سے بڑا نگران ہوگا پوچھو ان سے کہ اس دن پھر کیا کہتی ہے تو یوم دن یبد اللہ کفر اسد الرسول اصد الرسول یہ لوگ جنہوں نے اس طرح سے وہ چھٹانے والا نظام قائم کیا تھا رسول دعوت دیتا چلا جاتا تھا یہ اس کی سرکشی کرتے چلے جاتے تھے نافیت کرتے چلے جاتے تھے نہیں مانے گے ہم سوچو اس دن پھر کیا کیفیت ہوگی یود یہ چاہیں گے ان کی تمنا یہ ہوگی کیا لو تو سبا بہن الارض ایک کاش آج ایسی کیفیت ہوتی کہ ہم زمین میں گڑ جاتے اور اوپر سے روڈ رولر پھر جاتا ہے کبر کا بھی ہمارے کہیں نشان نہ ہوتا دوسری جگہ ہے پھول کا کرو وہ جانے تم تو کرو اس دن یہ کہے گا کہ ایک کاش میں مٹی کا ڈھیر ہوتا انسان نہ ہوتا تھا کہ اس دن ان کی کیفیت یہ ہوگی یہ بڑے بڑے جو پہاڑوں کی طرح محکم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جھوٹی عزتوں میں مختالم اور کپورا والے جو بنے بیٹھتے ہیں اسی معاشرے کے اندر ویزا من جن کی یہ کیفیت ہو کا بجاؤ کر وہ سامنے کھڑے ہوں پوچھا جائے کہ بتاؤ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کہے کہ ہمارے جرائم کی جو سزا ہے ہم اس کے مستحق ہیں اور کہنے والا یہ کہ رو تو فری با علاؤ کو مل جاؤں مجھے تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں تھی اس نظام کے خلاف دشمنی تھی جس کے تم ارکان تھے آج وہ ٹوٹ گیا ہے تم سب کو مواد کرتا ہوں وہ ان کے گھر نہیں جلاتا تھا ان کا گھراؤ نہیں کرتا تھا ذاتی کام نہیں ہو رہا تھا غلط نظام کو چل رہا ان کی قوتیں ٹوٹ گئی ہیں لیکن وہ تو اس دن یہی چاہتے تھے نا اتنی بڑی بڑی عزتوں کے چودھری بنے ہوئے کہ ولا اللہ جیسا آج یہ سب کچھ چھپا کے رکھ رہے ہیں اس دن تو ایک پائی بھی چھپائی نہیں جائے گی سب کچھ اگل کے سامنے آ جائے گا عزیزان مان ہاں، اتفاق سے وقت بھی ہو گیا اور یہاں تک یہ مضمون بھی ختم ہو گیا اگلے مضمون میں یہ بتائے گا کہ اس کے لیے اجتماع اخلاق ضروری ہے اور ان کا نظام کیا ہے قبل اس سے کہ میں اسے ختم کروں اعلان دو اینڈ پہلا اعلان تو آپ کو یہ معلوم ہے آج رات کو ساڑھے سات آئندہ اگلے کو دیں گے ربنا تقبل ملنا بنا کا کام